اللہ وہ ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کمزوری سے کی پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی پھر طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپتاری کر دیا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے قدرت بھی کامل